صحبی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا اور یاد کرو وہ وقت جب کہ حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں نہیں ٹھہروں گا یعنی مسلسل چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو سمندر ملنے کی جگہ پر یا چلتا ہی رہوں کئی کئی برس تک فلما بلغا مجمع فاتخذ نسیح فی البحر سربا پھر جب وہ دونوں پہنچے سمندر ملنے کی جگہ پر تو بھول گئے دونوں اپنی مچھلی کو سو بنا لیا اس مچھلی نے اپنا رستہ سمندر میں سرنگ بنا کر فلما جاوزا قول علی فتح ہوں آتی نا غدا انا لقد لقینا من سفرنا ہادا نصبا جب آگے کو نکل گئے بہت دور چلے گئے تو پھر وہ ایک جگہ ٹھہر کر اپنے خادم سے کہنے لگے لائیے ہمارا ناشتہ ہم کو ہمارے اس سفر میں بہت تھکن پہنچا ہے قال خادم بولا بھلا آپ نے دیکھا آپ کو یاد ہے وہ جگہ جب ہم نے آرام کیا تھا اس چٹان کے پاس تو میں مچھلی کا قضیہ وہیں بھول گیا وما انسانی شیفان اور نہیں بلایا مجھے اس کو مگر شیطان نے اس کو یاد رکھنے سے وہ تخد صبی لو فل بہر اور اس نے تو سمندر میں اپنا رستہ کچھ عجیب طرح سے بنا لیا تھا قول ذلك کما كنا نبغي موسا علیہ السلام نے فرمایا وہی جگہ تم ڈھونڈ رہے تھے فرتدا اعلی آسا رحیمہ پھر وہ دونوں لوٹے اپنے نشانات قدم کو تلاش کرتے ہوئے سورہ کہف کی تفسیر چل رہی ہے فجر بعد الحمد للہ آٹھ رکو سورہ کہف کے ہو گئے ساٹھ آیتیں ہو گئی اللہ کرے بقیہ بھی جلدی جلدی پورا ہو جائے آج ذرا ایکسٹرا لیسن ہو رہا ہے بعد تاکہ ہم پورا کر سکیں حضرت موسا علیہ السلام کے قصے کا خلاصہ میں نے صبح عرض کر دیا تھا یہاں اب اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے دو رکو میں اللہ فرماتے ہیں موسا علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا چلیے میرے ساتھ میں برابر چلوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین پہنچوں ان کے خادم کا نام تھا حضرت یوشا بن نون جو حضرت موسا علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوئے تھے بنی اسرائیل کو سنبھالا تھا اور ان کے ہاتھ بیت المقدس فتح ہوا تھا بہت نیک تھے بہت اچھے تھے بہت صالح تھے اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا تو جوانی میں وہ حضرت موسا علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے موسا علیہ السلام نے ان کو سب کچھ بتا دیا اس سے کیا معلوم ہوا کہ خادم کو اپنے سفر کی تفصیلات بتا دینی چاہیے بعض لوگ خادم کو بالکل کچھ نہیں بتاتے چلو گھر اسٹارٹ کرو کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے کہاں ٹھہرنا ہے کتنا لمبا سفر ہے کچھ اطلاع ہی نہیں دیتے چلو سورج کی طرف کو سورج قریب آیا تو آگے چلو نوساری تک آگے چلو بمبئی تک ارے پہلے سے بتا دینا یہ نہیں بمبئی جانا ہے تو خادم کو تفصیلات بتا دینی چاہیے موسا علیہ السلام نے حضرت یوشا بن نون علیہ السلام کو کہہ دیا کہ بھئی ہم نے جانا ہے اور مجمع البحرین تک پہنچنا ہے یہ مجمع البحرین کہاں ہے اس سے ہم تفصیل میں نہیں جاتے مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں دو تین جگہوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے پھر آگے چل دیے ہیں بہت دور دور جگہ بھی بتائی ہیں کہیں کہا اٹلی میں ہے یوروپ کے اندر کبھی کہا افریقہ کے کسی علاقے میں ہے کوئی اور جگہ بھی بیان کی ویسے یہ سمندر دو سمندر ملنے کی جگہ ہم نے پاناما میں دیکھی ہے وہاں پر پسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن دونوں ملتے ہیں دونوں کا پانی ساتھ ساتھ چلتا ہے اور دونوں کو کراس کرنے کے لیے کنال بنایا ہے وہاں سے شپ آتی ہے اور وہاں سے کراس ہوتی ہے بعض جگہوں پر یہ بھی واٹس ایپ کے اوپر آیا کہ ایک طرف بلو پانی ہے نیلا نیلا اور دوسری طرف کالا پانی ہے دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں کشتی ادھر سے ادھر جاتی ہے ان دونوں پانی پر سے گزرتی ہے لیکن وہ دانوں پانی مکس نہیں ہوتے وہ بیچ میں پتلی سی دیوار جو کھڑی کر دی ہے وہ کون کھڑی کرنے والا ہے اللہ مرج بحرائنی یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان وجعل بینہما برزخم وحجرم محجورا وجعل بین البحرین حاجزا الہم مع اللہ بل ہم قوم یعدلون یہ بیچ میں ایک حاجز دیوار کھڑی کر دی اللہ نے تو یہ دو سمندر ایک ادھر سے آ رہا ہے اور یوں جا رہا ہے دوسرا ادھر سے آ رہا ہے اور یوں جا رہا ہے دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں تو وہ جو علاقہ ہے وہاں وہ ملیں گے وہاں تک میں چلوں گا او امزی حقوبہ یا میں چلتا رہوں گا حقوب تک یہ حقبہ حقب اور حقوب کہتے ہیں اسی سال کا ایک حقب بنتا ہے تو حقوب کے معنی کئی سال برس ہاں برس تک چلتا رہوں گا لیکن میں اس آدمی سے مل کر رہوں گا جس کا اللہ نے پتا دیا ہے یہ میں صبح بتا چکا ہوں کہ کیوں وہ موسا علیہ السلام تقریر کر رہے تھے بڑی فسٹ کلاس تقریر کی کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا سب سے بڑا عالم روئے زمین پر کون ہے تو میں ہوں اس پر اللہ نے پکڑ کی کہ یہ جواب تمہارا بھلے صحیح ہے لیکن اس سے اچھا جواب بھی تو آپ دے سکتے تھے وہ اچھا جواب کیوں نہیں دیا اللہ عالم کہنا چاہیے تھا سب سے بڑے عالم اللہ ہیں لیکن چونکہ وہ اچھا جواب نہیں دیا تو اب اپنے جو میں ہوں اس کی اس کی پاداش میں آپ کو جانا پڑے گا تھکن تھکنا پڑے گا تھوڑا موسا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا ایک بندہ ہے وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے اچھا تو میں اس سے ملوں گا میں بھی اس سے کچھ استفادہ کروں گا کہاں ملے گا تو مجموع پر تو اب حضرت موسا علیہ السلام چلے فلما بلغا نسیا سربا چلتے چلتے چلتے چلتے اس جگہ پہنچے تو وہ کھلا میدان ہے بیچ ہے سی سائڈ ہے لمبی جگہ ہے اب ایک جگہ بہت اچھا پتھر تھا چٹان تھا اور پانی بھی تھا میٹھا چشمہ پانی کا بہ رہا تھا سمندر میں تو کھاڑا پانی ہے ادھر میٹھا پانی تھا تو اس سے میٹھا پانی پیا وہاں بیٹھے آرام کیا لیکن وہ پانی کے کچھ قطرے وہ زمبیل میں مچھلی پر گرے تو مچھلی زندہ ہو گئی اور عجیب طرح سے وہ پانی میں چھٹ کر کے کودی اور جہاں جہاں وہ جانے لگی تو گول گول گول گول گول گول یوں سرنگ بن گئی ٹنل بن گیا چھوٹا سا مچھلی کے لیے رستہ ہو گیا پانی میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ابن عطیہ مفسر بیان کرتے ہیں کہ اس مچھلی کو انہوں نے اپنے گھر سے تل کر یا بھون کر پکا کر اپنے ساتھ لیا تھا اور آدھی مچھلی کھا لی تھی یعنی ایک سائڈ سے گوشت کھا لیا تھا دوسری سائڈ پر گوشت اور بیج کے کانٹے ابھی بچے ہوئے تھے تو وہ پکی ہوئی آدھی مچھلی کھا لی تھی وہ زندہ ہو گئی اور پانی میں چلی گئی اور پھر وہ مچھلی جو ہے اس کی نسل چلی بھی ابن عطیہ کہتے ہیں ایسی آدھی مچھلی میں نے دیکھی ہے اللہ پاک نے اس مچھلی کو پھر ایسے ہی چلایا تو یہ عجیب طرح سے اس مچھلی نے زندہ ہو کر سرنگ بنائی پانی میں چلی گئی حضرت موسا علیہ السلام اس وقت آرام فرما رہے تھے نیند آ گئی تھی یوشا بھی نون جاگ رہے تھے انہوں نے یہ سب دیکھا پھر اتنے میں ان کی بھی آنکھ لگ گئی اب جو ہے جب وہ اٹھے اور موسا علیہ السلام نے کہا چلو جلدی جلدی چلنا ہے تو یہ بھی جلدی جلدی ہم ہم ہی اپنا تفریح میں بھول گئے اور چل دیے سر آگے چلتے چلتے چلتے یہ بھی عجیب بات کہ بھوک بھی محسوس نہیں ہوئی تھکن بھی محسوس نہیں ہوا اس ٹینشن میں پریشانی میں چلتے چلتے چلتے باقی دن بھی چلتے رہے رات بھی چلتے رہے پھر صبح ہوئی اس وقت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ چلو کچھ ناشتہ کرتے ہیں تب یاد آیا کہ مچھلی تو وہاں گئی اس کو اللہ کہہ رہے ہیں فلم دن چلے رات چلے اب پاؤں تھکنے لگے ہیں یہ چلنے کی عادت تو تم لوگوں کو ہے ہم کو نہیں ہم تو یہاں سے وہاں جانا ہو تو گاڑی میں جاتے ہیں سست ہو گئے ہیں ایسے انڈیا میں بھی یہ بیسا ہو رہا ہے میں گیا تھا کسی گاؤں میں تو وہاں کہنے لگے کہ ہم کہ بچپن میں یہاں نرولی سے ترکیسر کالج جاتے تھے تو پورے دو تین کلومیٹر چل کر کے جاتے تھے لیکن اب جو ہیں بچے یہاں سے وہ پادر پر بس تک جانا ہو تو رکشوں میں جاتے ہیں اور وہاں اسکول ہے وہاں وہ موٹر سائیکل پر ٹو ویلر پر رکشوں میں جاتے ہیں تو آج کل یہاں بھی چلنے کی عادت نہیں رہی حالانکہ چلنا چاہیے چلنے سے صحت اچھی رہتی ہے حضرت موسا علیہ السلام چلے چلے چلے چلے چلے پورا پوری رات اور دن چلتے رہے آگے چل کر تھکن ہوا تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا مچھلی مانگی تو خادم نے کہا وہ جو ہم چٹان کے پاس بیٹھے تھے وہی مچھلی تو رہ گئی آگے کہہ لیا ومانسانی شیفان شیطان شیطان نے مجھے اس کی یاد بلا دی تھی یہ جملہ آگے کیوں بڑھا دیا ایک تو موسا علیہ السلام کا ڈر لگ رہا تھا کہ غصے میں کہیں تھپڑ نہ مار دے مکہ نہ پڑ جاوے وہ کپتی کو مکہ پڑ گیا تھا تو اس کی تو جان چلی گئی تھی ان کو پتا تھا وہ قصہ کہیں مجھے بھی کوئی تھپڑ پڑ گیا میں بھی یہیں ختم ہو جاؤں تو کہہ دیا کہ معاف کرنا اور شیطان نے بلا دیا تھا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بلانا یہ ایک سمجھیے کہ ایک بری چیز ہے تو اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے بری چیز کو شیطان کی طرف منسوب کر دی شیطان نے بلا دیا اور حقیقت میں یہ بھولنا جو ہوتا ہے نسیان یہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے نماز میں بھی بھول ہوتی ہے رکعت ہم بھول جاتے ہیں کیا پڑا بھول جاتے ہیں یہ بھی شیطان شیطان کی طرف سے اس لیے فرمایا کہ اگر رکعت میں بھول ہو گئی تو اخیر میں دو سدے سب وہ کر لو وہ سدے ایسا وہ کو زلیل کرنے کا سبب بنے گی کہ تو نے مجھے بھول کری لے میں نے دو سدے ایکسٹرا کر لیے زائد کر لیے خبردار جو نے نیکسٹ ٹائم مجھ سے بھول کرائی تو مجھے شیطان نے یہ چیز بڑھا دی تھی وہ تخت سبھی لبو فلباج عجیب طرح سے وہ مچھلی تو چلی گئی تھی کما کنہ گئی وہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے مصعل نے غصہ نہیں کیا ٹھنڈے دل سے کہا چلو کوئی نہیں جو ہونا تھا ہو گیا یہ بھی ایک امتحان تھا اللہ کی طرف سے آزمائش پر آزمائش تربیت ہو رہی ہے مصعل السلام کی اس لیے یہ بھی اس کا ایک حصہ تھا واپس چلے فرتدا اعلیٰ آسان ہی ماں اصل میں وہ کوئی ہائی وے اور سڑک تو تھا نہیں وہ تو چلتے چلتے چلے تھے اب راستہ کون سا لائے تھے وہ بھی بھول گئے وہ پہاڑی میں پتھر میں جنگل میں تو اس لیے تلاش کرتے کرتے واپس جانا پڑا اس جگہ پر کہ کہیں نہیں اسی جگہ پہنچے کیونکہ اللہ نے کہا تھا جہاں مچھلی غائب ہو جائے گی وہاں وہ ملیں گے تو اس جگہ کو بھی تو ڈھونڈنا ہے مچھلی کہاں غائب ہوئی تھی غلط جگہ نہ پہنچ جائیں تو اس لیے اس کو ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچے اب آگے دیکھیے فوجدا علما دونوں نے وہاں پر پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کی تھی اور اس کو اپنی طرف سے ایک خاص علم دیا ہے قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا موسى علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہوں اس درخواست پر کہ آپ مجھے سکھائیں وہ اچھی اچھی ہدایت کی باتیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں قال انك لن تستطيع معي صبرا انہوں نے جواب دیا آپ میرے ساتھ چل کر صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے آپ بے صبرے ہو جائیں گے کئی والا معلوم تو خبرا اور آپ کیسے صبر کر پائیں گے اس چیز پر جس کی حقیقت کو آپ نے گھیرا نہیں ہے جس کی آپ کو پوری پوری خبر نہیں صابرا ولا اللہ کا مرا فرمایا آپ مجھے انشاء اللہ ضرور بھی ضرور صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں آپ کا کوئی حکم نہیں توڑوں گا انہوں نے فرمایا بہت اچھا اگر آپ میرے پیچھے پیچھے چلے تو آپ مجھ سے کوئی سوال مت کرنا جب تک میں خود اپنی طرف سے اس کا کوئی تذکرہ نہ کروں یہ ہوئی بات فوجد عبدا من من عبادنا عندنا وعلمناه من لدنا علما یہ بندے جن سے ملاقات ہوئی تھی قرآن شریف نے تو اس کا نام بیان نہیں کیا لیکن بخاری شریف میں حدیث کے اندر اس کا علم وارد ہوا ہے اور اس ان, ان, ان کا, کا لقب تھا القذیث عربی میں ان کو کہتے ہیں خزیر علیہ السلام اور اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں خزر علیہ السلام صحیح وقت اس کا تلفظ ہے خذیف کوئی نہیں خزر چل پڑا ہے چلنے دو نہ صحیح سب جو ہے حدیث میں آیا ہے وہ خزر علیہ السلام نام تو ان کا کچھ اور ہی تھا بلیا یا اس طرح کا نام بیان کیا جاتا ہے لیکن خزیر ان کا لقب تھا خزیر کے معنی ہے سبزہ گرینری بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت خزیر علیہ السلام ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے تھے جو بالکل بنجر تھی لیکن جب آپ وہاں اللہ کا ذکر فکر کر کے اللہ کا نام لے کر وہاں سے اٹھے ہیں تو اس جگہ بہت سی بہت سا گھاس اگ نکل آیا تھا سبزہ اگ گیا تھا تو اس لیے ان کا لقب ہو گیا خزیر کہ ان کی برکت سے یہ جگہ سبزہ والی ہو گئی تو یہ خود ہی سبزی سبزی والے ہیں سبزہ والے ہیں تو خزیر کے معنی جو ہیں یہ یہ ہیں اور اس لیے ان کو یہ لقب دے دیا گیا تھا اب یہ جو ہیں اللہ نے کہا آتینا رحمت من عندنا حضرت خضیر علیہ السلام کو ہم نے اپنی طرف سے ایک رحمت دی تھی اور علم لدنی دیا تھا یہ رحمت کیا تھی بعض علماء کہتے ہیں نبوت ان کو نبی بنایا تھا دوسرے علماء کہتے ہیں نبوت نہیں ان کو ایک خاص علم دیا تھا اس کا نام ہے علم تکوینی تکوینی تکوینیات کے معنی جو کام تقدیر میں فرشتوں کو سونپے گئے ہیں اور وہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں اس کا علم فرشتوں کو دیا جاتا ہے فرشتے ان چیزوں کو جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں مثلا ملک الموت کو بتایا گیا ہے کہ فنا شخص کی روح فنا ٹائم پر قبض کرنی ہے تو ان کو اس کا علم ہے جی اور بارش کے فرشتے کو بتایا گیا ہے کہ فنا دن فنا جگہ بارش برسانی ہے فرشتے کو اس کا علم ہے اور سبزہ والوں کو کہا گیا ہے کہ فنا جگہ فنا زمین میں اتنی سبزی اگانی ہے تو یہ تکوینی امور کہلاتے ہیں اور دوسری طرف ہے تشریعی امور شریعت کے معنی حلال حرام جائز ناجائز فرض واجب سنت مستحب تو حضرت موسا علیہ السلام کو یہ شریعت کا علم تھا اور خزیر علیہ السلام کو تکوین کا علم تھا کہ تقوین میں تقویر میں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں تو اس کے متعلق اللہ ان کو یہ باتیں بتاتے تھے تو ہم نے ان کو رحمت دی تھی یعنی ایک خاص قسم کا نالج دیا تھا وہ اللہ علما ایک مقام بھی دیا تھا اور علم لدنی بھی ان کو دیا تھا اس سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ حضرت موسا اور خزیر علیہ السلام میں افضل کون ہیں حضرت موسا علیہ السلام کون افضل ہیں حضرت درجہ کس کا بڑھا ہوا ہے دونوں میں حضرت موسا علیہ السلام کا خزیر علیہ السلام کا نہیں خزیر علیہ السلام کی تو نبوت میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں اور موسا علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہی نہیں اللہ کے رسول ہیں صاحب شریعت ہیں موسا علیہ السلام کے پاس تو کتاب ہے تورات ہے خزیر علیہ السلام پاس تو کتاب بھی نہیں ہے اور نبی ہیں یا نہیں وہ تو اللہ کے ولی ہیں تو رحمت عندنا کے معنی ان کو ولایت عطا کی تھی ہم نے ان کو اپنا ولی بنایا تھا تو حضرت علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام سے زیادہ اونچے درجے والے نہیں ہیں درجہ تو موسا علیہ السلام ہی کا بڑا ہوا ہے خزیر علیہ السلام جو ہیں ان کو ایک خاص لائن کی نالج دی گئی تھی اسے ایک بات اور سمجھ میں آئی آج کل بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بعض ایسی چیزوں کا کشف ہوتا ہے کوئی کہتا ہے فلاں جگہ فلاں بزرگ ہیں ان کو قبر کا کشف ہوتا ہے کوئی کہتا ہے فلاں بزرگ ہیں ان کی تعویذ بڑی پاورفل ہے اس سے تو کام ہو ہی جاتا ہے اور فلاں بزرگ ایسے فلاں بزرگ ایسے تو ٹھیک ہے یہ چیزیں کون سی کہلاتی ہیں تقویمی لائن کی لیکن دوسری طرف جو عالم دین ہیں مفتی ہیں علامہ ہیں شیخ ہیں شیخ الحدیث ہیں حدیث پڑھاتے ہیں درس دیتے ہیں ساتھ ساتھ اللہ کے ولی بھی ہیں بزرگی بھی ان میں ہے تقوی بھی ہے ان میں تو ان کا درجہ صاحب شریعت کا صاحب تقوین سے بڑا ہوا ہے حضرت خزیر علیہ السلام کو اللہ نے دوسری قسم کا نالج دیا تھا یہ علیہ السلام کے زمانے میں تھے ابھی بھی ہیں یا نہیں اس میں حضرات محدثین کہتے ہیں نہیں حضرت خزیر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اب زندہ نہیں ہے صوفیاء کرام کہتے ہیں خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں اور صوفیائی کرام ان سے ملاقات کے بہت سے قصے بیان کرتے ہیں فلاں بزرگ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی فضائل حج میں بعض قصے ہیں حج میں جا رہے تھے قافلے سے بچھڑ گئے اکیلے رہ گئے پیاس میں تڑپنے لگے موت کا انتظار کرنے لگی اللہ سے دعا مانگنے لگی اللہ آپ ہی کچھ رستہ بنا دیجئے اتنے میں گھوڑے پر سوار دوڑے ہوئے کوئی بزرگ آئے اور ان کے منہ پر مشک رکھی پانی پلایا ان کے ہوش حواس آئے ان کو کہا چلو میرے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ کہاں جا رہے تھے کہاں مدینہ شریف جا رہا تھا وہاں سے پھر مکے جانا ہے حج میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بٹھا لیا گھوڑے پر اور تھوڑی دیر گھوڑے کو دوڑایا اور پھر پوچھا وہ سامنے کیا نظر آ رہا ہے تو وہ تو گمبد خزرا نظر آ رہا ہے کہا بس یہی مدینہ شریف ہے جاؤ تم چلے جاؤ اور رسول اللہ کے روزے پر حاضر ہوں تو کہنا آپ کے بھائی خزیر نے سلام کہا ہے یہ کہہ کر وہ چلے گئے تب پتہ چلا کہ وہ تو خزیر علیہ السلام تھے یہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف میں داخل ہو گیا وہاں پر سات دن تک انتظار کرتا رہا اس کے بعد ہمارا قافلہ وہاں پہنچا تو یہ تھوڑے وقت میں گھوڑا دوڑا کر کے وہاں پہنچا دینا یہ حضرت خضیر علیہ السلام کی کرامت تھی تو یہ اس قسم کے واقعات ایک طالب علم کو خزیر علیہ السلام سے ملاقات کا بہت شوق تھا وہ دھیان دیتا ہی نہیں تھا ادھر ادھر کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا ادھر ادھر کی کہانیاں کس سے اس کے استاد نے کہا تو یہ کیا ہے کہا مجھے خزر اسلام کو دیکھنے کا شوق ہے مطلب ایک طریقہ ہے ہاں جی، کیا کہ جو تو کتابیں پڑھتا ہے نا اس کے حواشی برابر دیکھ اور اس کا مطالعہ برابر کر تو تجھے خزر علیہ السلام کی ملاقات ہوگی اس نے کہا اچھا اس نے کتابیں برابر دیکھنی شروع کر دی اب کتابوں کے حاشیے اور مطالعہ اور کتاب کو اسٹڈی کرنا جب اسٹارٹ کیا تو اس کو بہت مزہ آنے لگا تو اب جو ہے کتاب میں دل لگ گیا اس کا استاد اس کو جانتے تھے کہ اس کا دل لگانے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ ہیلا اختیار کیا اب اس ترتیب سے کتاب پڑھنے لگا اب پڑھتے پڑھتے پڑھتے بہت بڑا ماہر ہو گیا کتابوں کا بڑا چسکا لگ گیا ایک دن بیٹھ کر کے اکیلا اکیلا کتاب مطالعہ کر رہا تھا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اس نے پوچھا کون کھا حضیر علیہ السلام کیا کام ہے میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں وہ مجھے کسی سے ملنے کی فرصت نہیں جاؤ تم میں اپنا کام کر رہا ہوں تو یہ وہ شوق تھا ادھر لیکن کتاب کا چسکا لگ گیا تو وہ اسلام خود ملنے آئے تو کہا مجھے ملنا نہیں ہے میں کتاب کے مطالعہ میں بزی ہوں تو اس قسم کے واقعات کتابوں میں بہت ملتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے خزر علیہ السلام کو دیکھا بلکہ مشکا شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ابھی تو لاش رکھی ہوئی تھی غسل کرنے کے بارے میں اختلاف ہوا کہ غسل کیسے دیں کپڑے اتار کر دیں یا کپڑے کے ساتھ ہی غسل دے دیں تو اتنے میں اللہ پاک نے اس حجرے میں جو لوگ تھے ان پر نیند تاری کی اور ان کی تھوڑی جو ہے وہ چھاتی سے لگ گئی اور کسی نے غیب سے آواز دی کہ بھئی اللہ پر بھروسہ رکھو تسلی رکھو رو نہیں افسوس نہ کرو اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں گے تسلی کے کلمات کہہ کر پھر کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کپڑوں کو پہنے ہوئے ہیں انہی میں غسل دو بعد میں نہلانے کے بعد ان کو اتار دینا اور کفن پہنا دینا چنانچہ ویسے ہی کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہتے تھے کہ وہ آواز دینے والے حضرت خزیر علیہ السلام تھے تو یہ حضرت خزیر علیہ السلام بعض بعض موقعوں پر پہنچتے ہیں کہتے ہیں زندہ ہیں یہ گھومتے رہتے ہیں یہ کہیں جزیرے میں رہتے ہیں کہیں پر کہیں پر چھوٹے چھوٹے آئلینڈ کے اندر لیکن جہاں جہاں ایسے اسلامی مجمع ہوں وہاں پر جاتے ہیں جہاں ضرورت ہو وہاں پہنچتے ہیں تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کے قصے محدثین کہتے ہیں انتقال ہو گیا اس میں وہ دلیل ایک آئے حدیث پیش کرتے ہیں کہ سو سال بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا والی حدیث اور دوسرے صوفیہ کرام کہتے ہیں ابھی زندہ ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی حضرت الفسانی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول اس بارے میں فیصل معلوم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کیا آپ اور الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں یا انتقال فرما گئے ہیں انہوں نے کہا نہیں میرا اور الیاس علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا ہے لیکن اللہ نے ہم کو ایک اجازت دی ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں تو انسانی شکل میں متشکل ہو کر کے کسی کی امداد کو پہنچتے ہیں اور مدد کرتے ہیں تب جو ہے حضرت حجد الفسانی کہتے ہیں کہ اب بات سمجھ میں آ گئی محدثین کی بات بھی اپنی جگہ صحیح کہ انتقال ہو گیا صوفیاء کرام کا دیکھنا بھی صحیح کہ وہ جو دیکھا تھا وہ اس بنا پر دیکھا تھا کہ وہ کسی شکل میں متشکل ہو کر آتے ہیں تو دونوں بات اپنی جگہ درست ہوگی بعد میں حضرت مفتی صاحب نے لکھا کہ بھئی یہ بحث جو ہے قرآن نے اس کو چھیڑا نہیں اور اس کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں اس لیے اس کے بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں لیکن لوگوں کو ایسے قصوں سے دلچسپی بہت ہوتی ہے اس لیے میں نے بھی ذرا تھوڑا سا چھیڑ دیا اس کو خیر حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے خاص رحمت دی تھی ولایت دی تھی خاص علم دیا تھا اس کو کہتے ہیں علم لدنی علم وہبی اللہ پاک جب انسان تقوا اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں خاص خاص علوم ڈالتے ہیں اس علم کو کیا کہتے ہیں علم وہبی اور علم لدنی آگے اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خضر علیہ السلام انہوں نے جاتے ہی سلام کیا السلام علیکم حضر علیہ السلام چادر اوڑے ہوئے لیتے ہوئے تھے سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں ڈھکے ہوئے تھے موسا جب سلام کیا انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام اور پھر پوچھا کون ہے کہا موسا کون سے موسا بنی اسرائیل والے کہا جی موسا بنی اسرائیل واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیسے آنا ہوا مرحبا مبارک ویلکم تو کہا کہ حل طبی القاء اللہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی توازو معلوم ہوا ایک طالب علم شاگرد کو اپنے استاد کے سامنے نرمی سے بات کرنی چاہیے موسا علیہ السلام نے ہم کو ادب سکھایا کہ کیا میں آپ کے ساتھ کچھ ٹائم گزار سکتا ہوں تاکہ آپ سے کچھ سیکھ سکوں آپ مجھے سکھائیں جو رشت اور اچھی اچھی باتیں اللہ نے آپ کو بتائی ہیں تو وہ اچھی اچھی باتیں کچھ آپ مجھے بھی سکھائیں موسا علیہ السلام اور خزیر علیہ السلام نے جواب دیا ان کلن تستی ہماری صبرا موسا آپ صبر نہیں کر سکو گے بخاری شریف کی حدیث میں یا موسا انی علی علم من علم اللہ علمنی اللہ لا تعلمہ انت وانت علی علم من علم اللہ علمکہ اللہ لا اعلمہ انا اللہ پاک نے مجھے ایک خاص علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا ہے صرف مجھے دیا ہے اور آپ کو ایک خاص علم دیا ہے جو مجھے نہیں دیا ہے اس لیے ہم دونوں کا جوڑ نہیں ہونے کا ہمارے آپس میں انبن ہو جائے گی تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے میں کوئی تکوینی کام کروں گا تم مجھ پر اشکال کر بیٹھو گے تو جھگڑا ہو جائے گا معلوم ہوا استاد پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے ٹیچر پر بات بات میں آبجیکشن نہیں اٹھانا چاہیے استاد جو کچھ کہے اس کو دھیان سے سننا چاہیے عمل کرنے کی نیت سے سننا چاہیے تو فرمایا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اور کیسے صبر کرو گے اس چیز پر جس کی پوری پوری خبر آپ کو نہیں ہے موسا علیہ السلام نے کہا جی میں انشاءاللہ شاء کرنے کی ٹرائی کروں گا میں صبر کروں گا اور آپ کا کوئی حکم نہیں توڑوں گا پلیز آپ مجھے کچھ اپنے ساتھ رہنے دیجیے فرمایا ٹھیک ہے میرا یہ کنڈیشن ہے جب تک میں کسی بات کا جواب نہ دوں آپ مجھ سے سوال مت کرنا ٹھیک ہے فن طلقہ دونوں چل دیے <clears throat> حتیٰ ادا رقی باپ سفینتی خرق یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو موسا علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ دیا خالا خرق تحالی تغری خا لش ان امرا موسا علیہ السلام بولے کہ اے خزیر کیا آپ نے یہ کشتی پھاڑ دی تاکہ اس کے مالک کو اور اندر سوار ہونے والوں کو ڈبو دیں اور غرق کر دیں آپ نے تو بڑی بیجا حرکت کی ہے قال علم اقل ان لن تستطيع معي صبرا خضیر علیہ السلام بولے میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا انہوں نے کہا آپ میری پکڑ مت کیجئے اس پر جو میری بھول ہو گئی اور مجھ پر میرے معاملے میں دشواری کو مت ڈالیے مسٹیک ہو گئی سوری کشتی میں سوار ہوئے یہ میں صبح بتا چکا ہوں کہ یہ کشتی والے ٹیکسی چلا رہے تھے اور مفت میں سوار کیا تھا ہاتھ ہلایا تو وہ کشتی کو قریب لے آئے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے جانے پہچانے ہیں خزیر علیہ السلام اور ان کے یہ دو مہمان ہیں چلو ان کو فری میں سوار کر لو اور یہ بھی میں نے کہا تھا کچھ کام فری میں بھی کرنے چاہیے رکشوں والوں کو کبھی کبھی فری میں بھی سواری کسی کو دینی چاہیے کوئی بزرگ ہو عالم ہو نیک بندے ہو کوئی مسکین ہو غریب ہو بےچارے کے پاس پیسہ نہ ہو بوڑھا ہو چلو کوئی نہیں پیسہ نہیں دیا تو کیا اللہ دیں گے ہمارے یہاں کے قاری عبد العزیز صاحب ہیں نا افریقہ میں وہ ایک جگہ لندن آئے تھے تو ہم سے بات دارالعلوم آئے دارالعلوم دیکھا اسٹاف روم میں بیٹھے باتیں کرنے لگے تو اپنا وہاں کا سب سنانے لگے تو اس میں انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی انہوں نے کہا مولانا صاحب میں پڑھاتا تو ہوں مدرسے کے اندر لیکن اس کے علاوہ اپنے فارغ ٹائم میں فری میں بھی پڑھاتا ہوں بچوں کو فری میں اپنے گھر بلاتا ہوں فری میں بھی پڑھاتا ہوں تو اس تھوڑا فری میں کام کرنے کی میں نے بہت برکت دیکھی کہ اس کی وجہ سے اللہ ہماری زندگی میں بہت برکت دیتے ہیں بہت بلائیں آفتیں دور کر دیتے ہیں تھوڑے پیسوں میں پورا خرچہ نکل آتا ہے آفت بلا مصیبت سے حفاظت ہو جاتی ہے یہ برکت ہے تو کچھ کام ہم نے فری بھی کرنا چاہیے ہر کام پیسوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے آپ کے یہاں تو معلوم نہیں ہمارے یہاں ایسا مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز کا پیسہ لیتے ہیں ایک دفعہ میں کچھ کتاب لکھی تھی انگریزی میں تو اس کے کچھ صفحے جو ہیں وہ کسی کے پاس پروف ریڈنگ کرانے تھے اب وہ تفسیر کے کچھ کتاب تھی اور کوئی مسلمان ہی تھا اس کو کہا تھا کہ ذرا آپ اس کو پروف ریڈنگ کر سکیں گے انہوں نے کہا میں ایک صفحہ پروف ریڈنگ چیک کرنے کا اتنا پیسہ لوں گا اور اتنے صفحے ہوں گے تو اتنا پیسہ ہوگا میں نے کہا بھائی رہندون نہیں کرانا ہے پروف ریڈنگ بھائی تم کام کرتے ہو تمہیں اسکول میں ٹیچنگ کی اتنی اچھی تنخواہ ملتی ہے تو شام کو فارغ ٹائم میں سنیچر اتوار کو فری ٹائم میں اگر آپ اس کو چیک کر دیتے تو آپ کا اس میں کیا بگڑ جاتا خود آپ کو علمی فائدہ ہوتا لیکن مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہر چیز کا پیسہ لینا ہے تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے یہ ہمیں معلوم ہوا انہوں نے کہا فری میں سوار کر لو ہو گئی لیکن خزیر علیہ السلام نے کلاڑا لے کر اس کے اوپر کی ایک تختی توڑ دی ایک پٹا جو ہے وہ خراب کر دیا اب اتنا خراب نہیں کیا تھا کہ پانی کشتی میں آ جائے اور کشتی ڈوب سکے کیونکہ اس کے بعد بھی تو کشتی چلی اور آگے جا کر کے ان کو اتارا ورنہ کشتی ڈوب جاتی تو وہ تھوڑا سا ڈیمیج کیا تھا مگر حضرت موسا علیہ السلام سے رہا نہ گیا موسا علیہ السلام بولے آپ نے ان کی کشتی ڈیمیج کر دی نقصان کر دیا بیچاروں نے فری میں سوال کیا تھا مزدور لوگ ہیں تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ کشتی پانچ بھائیوں کی تھی یہ کشتی دس بھائیوں کی تھی ان میں سے پانچ اپاہج تھی اور پانچ کام کاج کرنے والے تھے تو یہ پانچ کام کرنے والے کما کر لاتے تھے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے اور وہ جو اپاہج لولے بھائی تھے ان کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی کھلاتے تھے تو ان میں سمپ تھا مل جل کر سارے گھر کا خرچہ نکالتے تھے بہت اچھے لوگ تھے اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے گھر میں کوئی معذور بیمار ہو تو اس کی خدمت کرنی چاہیے اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے ہو سکتا ہے اس کی برکت سے روزی آ رہی ہو ہمارے گھر میں جیسے تو فرمایا کہ انہوں نے اس کی کشتی توڑ دی اور اس کی ایک لکڑا اس کا پھاڑ دیا حضرت علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت بیجا حرکت کی ہے انہوں نے کہا بھائی تم صبر نہیں کر سکو گے میں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا سوری میری بھول ہو گئی مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ کو پرومس کی تھی کہ میں صبر کروں گا میری مسٹیک ہو گئی مجھے معاف کر دیجیے بولا تو من امری اسرا ایک انسیڈنٹ ہو گیا دوسرا کا واقعہ ہوا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا چلتے رہے یہاں تک کہ ان کی انہوں نے ان, ان, وہ ملے ان ان کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا موسا علیہ السلام بولے کیا تم نے ایک صاف ستھرے شخص کو قتل کر دیا بغیر کسی شخص کے عوض میں آپ نے تو بڑی اچمبھی اور عجیب سی نامناسب حرکت کی ہے لڑکے کو قتل کر دیا چند لڑکے کھیل رہے تھے بخاری شریف کی حدیث میں ہے ان میں سے ایک لڑکے کی طرف گئے اس کو پکڑا ایک طرف لے گئے اس کی گردن مڑوڑ دی ختم کر دیا اور آگے چل دیے اب موسا علیہ السلام سے یہ تو برداشت ہی نہیں ہوا ہے یہ تو قتل ہو گیا حالانکہ موسا علیہ السلام خود بھول گئے کہ انہوں نے بھی ایک شخص کو قتل کیا تھا وہ مکہ مارا تھا کبھی کو پھر بھاگے تھے وہاں ان کا ارادہ نہیں تھا قتل کا مسٹیک ہو گئی تھی تو انہیں وہ یاد نہیں رہا اور یہاں پر فوراً برس پڑے ان کو رکنا چاہیے تھا کبھی ہوگی اس میں کوئی حکمت خزیر خود بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے لیکن ایک دم سے جڑ سے اعتراض کر بیٹھے یہ کیا کر دیا تم نے علم کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم ہرگیز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے علیہ السلام نے کہا بابا بس ہو گیا لاسٹ چانس قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا اب کے بعد جو میں نے کوئی بات پوچھی نا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا اس وقت تو آپ ایک عذر کو پہنچ جاؤ گے میری طرف سے آپ کے پاس واقعی ایک عذر اور ایکسکیوز ہوگا مجھے نکال دینے کا تو مجھے آپ نکال دینا مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا ہاں، ٹھیک ہے فن پلکا اہل کر یقین استفامہ اہلحا اب یہ جو دونوں قصے ہوئے نا کشتی توڑ دی اور وہ لڑکے کو مار دیا مفتی شفی صاحب لکھتے ہیں بھائی آج کل کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو جائے تو کوئی ایسی حرکت کر کے یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا اور میں اللہ کا ولی ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں بعض لوگ ایسے بہروپی ہیں کرتے ہیں ہمارے یہاں ایک جن بھوٹ نکالنے والا تو ایک لڑکی کے ماں باپ نے کہا کہ اس کو کچھ ہے تو اب اس نے جن بھوٹ نکالنے کی کوشش کی لیکن کچھ جن نکلا نہیں پھر دو چار مرتبہ کی کوشش کے بعد ایک مرتبہ تو اس اس نے کہا کا جن بڑا خطرناک ہے اس کو مار مار کے نکالنا پڑے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ گھر والے بھی وقوف آمک قسم کے انہوں نے بھی اس کو اپنے گھر میں بلایا اس نے اس کے اوپر کچھ ادھر ادھر کا تعویذ واویز کیا پھر کچھ نہیں اور وہ لڑکی ہے تو اس نے پھر پٹائی شروع کی اس کو لٹا کر کے اس پر جمپ کرنے لگا کود رہا ہے اس کے اوپر اب اس کی چھاتی اس کی پسلیاں توڑ دی وہ چیخ رہی ہے لیکن یہ بول رہا ہے کہ جن ایسے نہیں نکلے گا وہ جن کیا نکلتا اس کا دم ہی نکال دیا مار دیا اس لڑکی کو اب جو ہے لڑکی جب مر گئی تو گھر والے بھی پریشان اب وہ تو ہاسپٹل جانا پڑا پولیس کی یہاں کیس ہو گیا پولیس نے ساری انکوائری کی تو اب جو ہے انہوں نے بتا دیا کہ یہ سب ہوا تھا پولیس والے اس کو پکڑ کر گے وہ جن نکالنے والے کو اس اس اس اس نے کہا کیوں کہ میرے پاس ایسا علم علم ہے لیے میں سے کے جن نکالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کورٹ میں بھی آیا تو اپنا وہ جن نکالنے کا وہ سب چادر وادر وہ پٹاری وٹاری لے کر آیا وہ پٹھاری پھیلائی اور اس پر چوکڑی مار کے کورٹ میں بیٹھا ہے ایسا لگتا ہے جیسے جج کا بھی جن نکالے گا جج نے کہا تجھے جیسا بیٹھنا ہو بیٹھ لیکن کیس برابر چلے گا کیس سنا گیا اور وہ گلٹی ہوا اس کو جیل ہوئی اب جیل میں جا کے اپنا جن نکالتا تو کوئی کسی کو قتل کرنے کے لیے یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ خضر علیہ السلام کو علم ہوا تھا انہوں نے لڑکا قتل کیا تھا تو میں بھی لڑکا قتل کرتا ہوں یہ غلط یا کسی کا نقصان کر کے وہ کشتی توڑ دی تھی تو کسی کے رکشوں میں فری میں بٹھایا اس کا رکشہ توڑ دے کہ خضر علیہ السلام نے کشتی توڑی تھی میں بھی رکشوں توڑ رہا ہوں تیرا تو ایسی حرکت کوئی نہ کرے یہ بے وقوبی ہے یہ ایک خاص بات تھی اللہ پاک نے ان کو وہ فرشتوں والا علم دیا تھا ان کا قضیہ ہی ڈفرنٹ ہے وہ الگ ہے کوئی اللہ کا ولی اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتا جو ایسا کرے گا وہ جھوٹا ہوگا اس کو ولی مت ماننا اس کے چکر میں مت پڑنا آگے تیسری چیز یہاں تک کہ وہ پہنچے ہٹا ادا استفا ایک بستی والوں کے یہاں آئے وہاں والوں سے کھانا مانگا ابو نے کھلانے پلانے مہمانی سے انکار کیا جدا پی جا رنگ وہی پر پایا ایک دیوار کو جو گری جا رہی تھی فقام انہوں نے اس کو سیدھا اسٹریٹ کھڑا کر دیا علیہ اجرا علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا اجی آپ چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری بھی تو لے سکتے تھے آپ نے فری میں کیوں کھڑی دیوار کر دی دیوار کھڑی کر دی فراق و بہنی کا سو نبی کسا کبھی آ گئی علیہ صبرا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائیگی اور سپریشن کا وقت آ گیا اور اب میں تم کو بتاتا ہوں ان امور کی حقیقت کہ جس پر آپ صبر نہ کر سکے یہ جو تیسرا انسیڈنٹ ہوا ابن کثیر نے لکھا کہ یہ نامی بستی میں تھا کسی نے ایکہ نامی بستی کا نام لیا ہے بہرحال اس جگہ کا نام سے ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ویسے حضرت عمر کے زمانے میں اس بستی کے لوگ حضرت عمر کے پاس کسی نے نقل کیا کہ آئے اور کہنے لگے قرآن شریف میں ہماری بستی کا وہ جس پر آپ صبر نہ کر سکے یہ جو تیسرا انسیڈنٹ ہوا ابن کثیر نے لکھا کہ یہ انپاک ان نامی بستی میں تھا کسی نے ایکہ نامی بستی کا نام لیا ہے بہرحال اس جگہ کا نام سے ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ویسے حضرت عمر کے زمانے میں اس بستی کے لوگ حضرت عمر کے پاس کسی نے نقل کیا کہ آئے اور کہنے لگے قرآن شریف میں ہماری بستی کا وہ واقعہ مذکور ہے اس میں ہے فب مہمانی کرنے سے انکار کیا تو آپ اس میں بے کے جو دو نقطے ہیں ایک نقطہ ہے نا اس کو ہٹا کر دو نقطے اوپر کر دیجئے تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو اور اس کو کر دیجئے فتو عین کہ وہ لوگ دوڑے ان کی مہمانی کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ قرآن میں تحریف کرانے کی کوشش کرتے ہو اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے بھاگو یہاں سے قرآن میں جو لفظ جیسا ہے ویسا ہی رہے معلوم ہوا قرآن کا ایک ایک نقطہ بھی محفوظ ایک نقطے کو بھی کوئی چینج نہیں کر سکا خیر انہوں نے کھانا مانگا کہ بھئی مہمانی کرو کچھ کھلاؤ پلاؤ ہم کو لیکن فبو یہ فو مہمانی سے انکار کیا بھائی مہمانی کرنا چاہیے باہر سے مہمان آئے جماعت آئی ہوئی ہے تو ان کو کھانا پکانے کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہمارے گاؤں میں آئے تو دوپہر شام ان کی دعوت کرنی چاہیے جو اپنے گھر سے ہو سکے لاؤ کھلاؤ ان کی خدمت کرو اس میں ہمارا فائدہ ہے تو مہمانوں کی مہمانی کرنی چاہیے بخیل کنجوس نہیں بننا چاہیے خیر یہ بستی کنجوس تھی انہوں نے مہمانی نہ کی مگر حضرت خضر اور حضرت موسا علیہ السلام بھوکے پیاسے پریشان وہاں سے لوٹنے لگے تو وہ دیوار گر رہی تھی اس کو انہوں نے اسٹریٹ کیا اب ظاہر ہے دیوار کو سیدھا کھڑے کرنے میں ٹائم لگا ہوگا محنت لگی ہوگی اس کو سیدھا کرنا سیمنٹ ویمنٹ لانا کچھ دیوار پتھر وتھر لانا اس کو سیدھا کرنا مضبوط کرنا تو اس میں چند گھنٹے لگے تو موسا علیہ السلام نے تھوڑی دیر تو صبر کیا لیکن جب دیکھا کہ یہ بڑے میاں تو ہل نہیں رہے بڑے مزے سے دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے دیوار صحیح کر رہے ہیں تو پھر موسا علیہ السلام سے رہا نہ گیا اجی آپ اس کو ٹھیک کرنے کے دو چار پیسے ہی لے لیتے تو اس سے ہم ہوٹل سے کچھ کھا لیتے ان کنجوز لوگوں کو آپ نے فری میں یہ کام کیوں کر دیا کچھ مزدوری مانگ لیتے انہوں نے کہا بس بہت ہو گیا اب آپ اپنے رستے میں اپنے رستے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب حقیقت کیا ہے فرمایا اما السفینه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا بہرحال وہ کشتی وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ ان اس میں تھوڑا سا ڈیمیج کر دوں تھوڑا فال اور عیب نکال لگا دوں کیونکہ ان کے سامنے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا اور قبضہ کر لیتا تھا ایک قراق میں کل سفین فالحت ان وارد ہوا ہے فقانت لمساکین میں نے کہہ دیا کہ یہ دس بھائی تھے پانچ اپاہج پانچ تندرست اور محنت کرتے تھے کشتی میں سمندر میں یعنی ٹیکسی ادھر سے مال ادھر لے جاتے ہیں اور ادھر سے ادھر لاتے ہیں لوگوں کو ادھر سے ادھر اس کنارے اور اس کنارے سے لوگوں کو ادھر لاتے تھے یہ ان کا کام تھا اور ایک ظالم بادشاہ کشتیاں لے رہا تھا وہ ظالم تھا وہ چاہتا تھا اس میں اس علاقے میں جتنے پیسے اور جتنی مزدوری آتی ہے جتنی ویجز آتی ہے کہ کرایہ آتا ہے وہ سارا میرے پاس ہونا چاہیے آج بھی بعض جگہ بادشاہ ایسے ظالم ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں سب کچھ ہمارے یہاں آنا چاہیے ٹیکس ہر چیز میں سے ٹیکس لیتے ہیں ہمارے یہاں تو بے حد ٹیکس ہے تو یہ اس قسم کے ٹیکس وغیرہ کے اصول اس کا بھی یہی حال تھا تو یہ کہتے ہیں میں نے چاہا کہ ان کی کشتی محفوظ ہو جائے اس لیے سمجھیے میں نے اس کو ایفدار کر دیا چنانچہ جب وہ کشتی وہاں سے گزری بادشاہ نے دیکھا تو نے کہا یہ کشتی تو خراب ہے یہ لینے جیسی نہیں ہے اس کی ریپیئر میں بہت خرچہ لگے گا جانے دو اس کو وہ کشتی پار کرا دی وہ لوگ اپنی جگہ پہنچ گئے دو چار دن بعد واپس ادھر سے آئیں گے اتنے میں وہ بادشاہ بھی چلا گیا ہوگا ان کی کشتی محفوظ رہے گی اس لکڑی کو ٹھیک کر لیں گے جو لکڑی میں نے توڑی تھی لیکن اس میں ان کی ان کا فائدہ ہوا بعض مرتبہ کوئی آدمی دور دیکھتا ہے اور دوسرا آدمی قریب سے دیکھتا ہے تو قریب سے دیکھنے والا دور دیکھنے والے پر اعتراض کرتا ہے تو یہاں یہی بات ہو رہی واما الغلام فكان فخشينا ان وہ طغيانا وكفرا بہرحال وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ ایمان والے تھے ہم کو یہ ڈر لگا کہ وہ ان پر زبردستی کرے گا سرکشی اور کفر کے ذریعے سے وہ خود سرکش بنے گا اور کافر ہوگا اور اپنے ماں باپ پر بھی زبردستی کرے گا دوسری روایت میں آیا کہ اس غلام کی فطرت خراب تھی بعض لڑکوں کا نیچر خراب ہوتا ہے بعض لڑکوں کا نیچر بہت اچھا ہوتا ہے شریف التباہ ہوتے ہیں اور بعض بچپن ہی سے شریر التبا اور بعض خبیص التبا ہوتے ہیں ان کی خباصت پہلے ہی سے محسوس ہو جاتی ہے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کے بڑا خبیص شریر بننے آ رہا ہے تو حضرت علیہ السلام نے کہا اس کی طبیعت میں یہ مصیبت تھی اس لیے اللہ نے کہا ربا وہ اقرب رحما ہم نے چاہا کہ ان کو ان کا رب اس سے بہتر دے دے پاکیزگی کے اعتبار سے اور زیادہ قریب تر ہو رشتے کے اعتبار سے یعنی اللہ نے یہ بچہ لے لیا اور اس کے ماں باپ کو ایک بچی دی وہ بچی جو ہے پاکی اور صفائی میں بھی اچھی تھی شریف و تباہ تھی اور سلا رحمی کرنے والی تھی بچیاں ماں باپ کا زیادہ خیال رکھنے والی ہوتی ہیں عموماً جنرلی تو یہ بچی بھی ماں باپ کا بہت خیال رکھنے والی خدمت گزار تھی وہ اس بچے کے مقابلے میں یہ بچی اچھی ہوئی اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس بچی کے پیٹ سے ایک نبی پیدا ہوئے کسی میں ہے کہ اس سے دو نبی پیدا ہوئے ایک روایت میں سات نبی پیدا ہوئے تو اس کے پیٹ سے اللہ نے نبیوں کو جنم دیا اور ان نبیوں کے ذریعے ایک امت کو ہدایت ملی اس لیے یہ فرمایا کہ اس اس ماں باپ کے لیے یہ لڑکی اچھی ہوئی وہ لڑکا لے کر ہم نے لڑکی دے دی دیمعین فلم وہ کا نبو فالحر رہ گئی وہ دیوار وہ یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اس کے نیچے ان دونوں کا ایک خزانہ تھا ان کا باپ نیک تھا اس باپ نے وہ خزانہ وہاں دفن کیا تھا فوراد عرب کا شدہ رب نے یہ چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور وہ خزانہ وہاں سے نکالیں یہ رب کی طرف سے خاص رحمت تھی وہ فالتو یہ سب کام میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے کیے تھے ذہی کا صبرا یہ تفسیر وضاحت تشریح ہے اس کی کہ جس پر آپ صبر نہ کر سکے تھے وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی اس شہر میں تھی اس اس اس شہر میں وکان تحت کنز الحما کے نیچے ایک خزانہ تھا خزانے میں کیا تھا بعضوں نے کہا کچھ سونے کی تختی تھی سنہری اور اس پر کچھ پیغام لکھے ہوئے تھے اور اس پیغام میں عجیب تو عجیب تو عجیب تو کے ذریعے سے قرطبی نے نقل کیا مجھے بہت تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو جانتا ہے کہ رزق اللہ کے اختیار میں ہے پھر بھی طرح طرح کے اسباب کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے مجھے تعجب ہے ہے اس شخص پر جو جانتا کہ موت یقینی ہے پھر بھی کھلکھلا کر ہنستا ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر اس طرح کی کچھ سات نصیحتیں مفتی صاحب نے نقل کی لکھی ہوئی تھی تو وہ خزانہ وہ ایک تابوت تھا ایک باکس تھا اس کے اندر یہ کچھ تختی رکھی ہوئی تھی کچھ اور مال اس کے اندر رکھا ہوا تھا اور اس کے باپ نے دفن کر دیا تھا کہ میں تو مرنے والا ہوں میری موت قریب ہے تو ابھی رکھ دیتا ہوں یہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ نکالیں گے اب اگر دیوار ابھی گر جاتی تو یہ بچے چھوٹے تھے تو گاؤں والے کنجوس لوگ اس خزانے پر قبضہ کر کے ان کو کچھ بھی نہ دیتے لیکن یہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو پھر یہ طاقتور ہوں گے پھر یہ خزانہ نکالیں گے تو اپنا خزانہ سنبھال سکیں گے کوئی ان سے لے نہیں لگے قبضہ نہیں کر لے گا چوری نہیں کر لے گا اس لیے ہم نے کہا کہ وہ خزانہ محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے کہا وہ دیوار ٹھیک کر دو جب اس کا رائٹ ٹائم آئے گا تب ہم اس کو گرائیں گے اور یہ اس کا خزانہ لے لیں گے آگے یہاں پر ایک بات ہے صرف کہنے کی وکانا ابو ہما ان کے والد بہت نیک تھے معلوم ہوا والد کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے بہت گہرا اثر پڑتا ہے حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین ہیں بہت بڑے عالم ہیں بڑے محدث اور فقی ہیں تابعین میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں بہت نفلیں پڑھتے تھے اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ میں بعض مرتبہ لمبی لمبی نفلیں پڑھتا ہوں ان انفغفی کا اس امید پر کہ تجھے فائدہ ہو اور تو میرے لیے محفوظ رہے اور اللہ تیرا فائدہ کرے تو باپ کی نفلوں اور نیکیوں کا اثر اس کی اولاد پر پڑتا ہے تو باپ کو چاہیے کہ تقوا والی زندگی اختیار کرے موویاں وویاں فلم ولم نہ دیکھے اور بدکاری برے کام نہ کرے تاکہ اس کی اس کی بیٹی اس کا بیٹا اس کے گھر والے وہ بھی برے کاموں سے محفوظ رہیں اگر باپ زنا کرے گا تو اس کے گھر میں بھی زنا آئے گا اگر باپ شراب پیے گا تو اس کے گھر میں بھی شراب آئے گی اگر باپ گالیاں بکے گا تو اس کے گھر میں بھی گالیوں کی آواز آئے گی اور اگر باپ نیک ہوگا تو گھر میں نیکی آئے گی ماں جو ہے وہ نیک ہوگی نماز پڑھے گی تو اس کی بچیاں بھی نماز سیکھیں گی نماز پڑھیں گی اس لیے فرمایا وکانا ابو ہما صالحہ ان کے والد بہت نیک تھے تو ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس خزانے کو محفوظ رکھا بڑے ہو کے نکالیں گے اور پھر اس کو فائدہ اٹھائیں گے یہ سب رحمت رب رب کی طرف سے رحمت تھی وما عن امری یہ میں نے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا تھا یہ تفسیر ہے اس کی کہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے یہاں تک دس سورہ سورے کے پورے ہوئے آگے وہ ویس القان ضل کرن سے صبح پڑھیں گے فجر بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا معاف کیجیے بہت ٹائم لے لیا آپ حضرات دن بھر کام کر کے تھکے ہوئے بھی ہیں پھر بھی ہم نے آپ کو بٹھائے رکھا کوئی نہیں اب جائیے جلدی سے سو جائیے اور صبح میں آ جائیے پھر فجر میں ظلم کرنے کا بھی انشاءاللہ حال حل پڑھ لیں گے اللہ پاک ہمیں قرآن شریف پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گے ضرور شریف پڑھ لو مختصر دعا کر لیتے ہیں سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا أرحم الراحمين محاسب فضل وكرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے پوری امت پر رحم کر دیجیے اللہ ہمارے یہاں اٹھنے بیٹھنے کہنے سننے کو قبول فرمائیے قرآن شریف کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے یہ دوست احباب بہت دیر سے محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بیٹھنا قبول فرمائیے اس کو ان کے لیے مفید بنائیے اور یا اللہ پورے گاؤں میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائیے پورے ہندوستان میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائیے یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے ہدایت کی لہروں کو چلا دیجیے ہدایت پر آنا لوگوں کے لیے آسان کر دیجیے مسلمان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 وصلی اللہ وسلم سیدنا محمد اجمعین برحمتک واریم کے